شعبہ نے ورقہ سے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ اور روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے اقامت ہو جائے تو فرض نماز کے سوا کوئی نماز نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو چوالیس